سفیان نے بیان کیا ان سے حشام بن عروا نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منا سے کوچ کر کے یہاں محسب میں اس لیے اترے تھے تاکہ آسانی کے ساتھ مدینے کو نکل سکیں آپ کی مراد اب تح میں اترنے سے تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 1765